ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے انہیں دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا پھر فرمایا جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع نہیں کروں گا لیکن جو استغنا ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چوبیس یہ حدیث صحیح ہے